المتفین شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے خرابی ہے ناپ تول میں کمی کرنے والوں کی جو لوگوں سے ناپ کر لیں تو پورا لیں اور جب ان کو ناپ کر یا تول کر دیں تو گھٹا کر دیں کیا یہ لوگ نہیں سمجھتے کہ وہ اٹھائے جانے والے ہیں ایک بڑے دن کے لیے جس دن تمام لوگ خدا وندے عالم کے سامنے کھڑے ہوں گے ہر کس نہیں بے شک گناہ گاروں کا اعمال نامہ سجین میں ہوگا اور تم کیا جانو کہ سجین کیا ہے وہ ایک لکھا ہوا دفتر ہے خرابی ہے اس دن جھٹلانے والوں کی جو انصاف کے دن کو جھٹلاتے ہیں اور اس کو وہی شخص جھٹلاتا ہے جو حد سے گزرنے والا ہو گناہ گار ہو جب اس کو ہماری آیتیں سنائی جاتی ہیں تو وہ کہتا ہے کہ یہ اگلوں کی کہانیاں ہیں ہر کس نہیں بلکہ ان کے دلوں پر ان کے اعمال کا زنگ چڑھ گیا ہے ہر کس نہیں بلکہ اس دن وہ اپنے رب سے اوٹ میں رکھے جائیں گے پھر وہ دو زخ میں داخل ہوں گے پھر کہا جائے گا کہ یہی وہ چیز ہے جس کو تم جھٹلاتے تھے ہر کس نہیں بے شک نیک لوگوں کا اعمال نامہ الین میں ہے اور تم کیا جانو الین کیا ہے لکھا ہوا دفتر ہے مقرب فرشتوں کی نگرانی میں بے شک نیک لوگ آرام میں ہوں گے وہ تختوں پر بیٹھے دیکھتے ہوں گے ان کے چہروں میں تم آرام کی تازگی محسوس کرو گے ان کو شراب خالص مہر لگی ہوئی پلائی جائے گی جس پر مشک کی مہر ہوگی اور یہ چیز ہے جس کی حرص کرنے والوں کو حرص کرنا چاہیے اور اس شراب میں تسنیم کی آمیزش ہوگی ایک ایسا چشمہ جس سے مقرب لوگ پئیں گے بے شک جو لوگ مجرم تھے وہ ایمان والوں پر ہنستے تھے اور جب وہ ان کے سامنے سے گزرتے تو وہ آپس میں آنکھوں سے اشارے کرتے تھے اور جب وہ اپنے لوگوں میں لوٹتے تو دل لگی کرتے ہوئے لوٹتے اور جب وہ ان کو دیکھتے تو کہتے کہ یہ بہکے ہوئے لوگ ہیں حالانکہ وہ ان پر نگراں بنا کر نہیں بھیجے گئے بس آج ایمان والے منکروں پر ہنستے ہوں گے وہ تختوں پر بیٹھے دیکھ رہے ہوں گے واقعی منکروں کو ان کے کیے کا خوب بدلہ ملا